اور آپ نے اگر رمضان المبارک میں روزے رکھے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی رمضان المبارک میں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی یا اور دوسرے نیک اعمال انجام دیے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے نتیجے میں ہوا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں انجام دیے گئے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری عبادت ہماری نیکی ہمارے اچھے اعمال کو ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا سبب بنائے اعمال میں اصل چیز قبولیت ہے ہر بڑے سے بڑا عمل چھوٹا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر قبول ہو جائے تو وہ بہت بڑا عمل ہے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ وسلط اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھاتے جاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا موقع دعاؤں کی قبولیت کا موقع تھا اس وقت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ والسلام نے جو دعا مانگی قرآن پاک نے اس کو نقل کیا ہم سب فرض نمازوں کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں بار بار سنتے ہیں ربنا تقبل منا انك انت اے اللہ ہمارے اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما ہمارے اس عمل کو قبول فرما بے شک آپ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں قبولیت کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس طور پر قبول فرمایا کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی محبت اور ان کی عقیدت کا مرکز بنا دیا اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں خانہ کعبہ کی عظمت اس کی مقبولیت اس کی محبوبیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے عمل کو اور رمضان مبارک میں کی گئی عبادات کو قبول فرمائیں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کسی چھوٹے سے عمل کو بھی قبول فرما لے گا تو وہ ہماری مغفرت اور نجات کا سبب ہوگا اور بڑے بڑے اعمال کو بھی اگر اللہ تعالی نظر انداز فرما دے اور نہ قبول کرے تو کوئی اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اس عمل کو کیوں نہیں قبول فرمایا معمولی عمل بھی اللہ قبول فرما لے تو مغفرت کا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی کہ پرانے زمانے میں یعنی بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا راستے سے گزرتے ہوئے اس نے راستے پر پڑی ہوئی رکاوٹ کو ٹھوکر کو نقصان پہنچانے والی کسی چیز کو راستے سے کنارے کر دیا اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے اتنے عمل کی بدولت اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی راستے پر پڑی ہوئی چیز اچھی نیت سے ہٹا دینے کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو معاف فرما دیا تو اللہ اگر معمولی عمل کو بھی قبول فرما لے تو وہ مغفرت کا سبب ہے اور ہم سب مغفرت کے محتاج ہیں دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے اجر و ثواب سے الگ کر سکے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھ کو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے اجر و ثواب کی احتیاج نہیں ہے کوئی شخص اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی جس وقت تعمیر ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدین طیبہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے آپ گئے اللہ کے حکم سے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ دہا ہا معمورا جو شخص بھی آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑتا اور درخواست کرتا کہ اللہ کے پاس رسول آپ میرے گھر قیام فرمائیں مجھ کو میزبانی کی عزت عطا فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کو چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمول ہے اس کو حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کو کہاں رکنا ہے چنانچہ اونٹنی چلتی رہی اور ایک ایسے مقام پر آ کر بیٹھ گئی جہاں کوئی گھر نہیں تھا کوئی مکان نہیں تھا خالی جگہ تھی اور وہ کھجورے سکھانے کی جگہ تھی ویران پڑی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی جب وہاں بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی اوٹنی سے اترے نہیں تھوڑی دیر کے بعد اوٹنی خود بخود پھر کھڑی ہو گئی اور آگے بڑھی اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس جا کر ٹھہری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکان میں قیام فرمائی حضرت ابو کبو انصاری کو میزبان ہونے کی عزت حاصل ہوئی وہ پہلا مقام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا کہ یہ جگہ کس کی ہے بتایا گیا کہ دو یتیم بچے ہیں سہیل اور سہیل ان کا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور یتیم بچوں کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ یہ زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں اور میرا ارادہ اس زمین پر اللہ کے گھر کی تعمیر کا ہے مسجد بنانا چاہتا ہوں یتیم بچے تھے اور کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا وہ عذر کر سکتے تھے کہ ہمیں زمین نہیں دینا ہے یا بہت بڑی قیمت بتا کر وہ زمین بیچتے لیکن ان یتیم بچوں کا حوصلہ دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے کہا تابت لنا انفسنا یا رسول اللہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس زمین کو ہماری طرف سے تحفے میں قبول فرما لیں تو ہم کو خوشی ہوگی یتیم کے سر پہ سر پہ سایہ نہیں ہوتا لیکن ان دونوں بچوں نے یتیم ہونے کے باوجود ایسے حوصلے کی بات کہی جو ایک صاحب ایمان ایک صاحب ایقان کے ایمان و ایقان کا تقاضا ہے ایسی بات کہی جو مومن کہہ سکتا ہے آپ ہماری طرف سے تحفے میں قبول فرما لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے انسانوں کو حق کی ادائیگی کی تعلیم دے کر تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی پناہ گاہ تھے آپ یتیموں کے حقوق دلانے کے لیے آئے تھے آپ کس طرح یہ مثال قائم کرتے کہ یتیموں کی زمین بیڑا قیمت لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن میں کہا گیا علم یجید کا یتیم فآوا آپ بے ٹھکانہ تھے یتیم تھے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ عطا کیا اور اسی صورت کے آخر میں کہا گیا فعم یتیم فلا تقہر اب کوئی یتیم آپ کے دروازے پر آئے تو اس کو مت جھڑکیے گا گویا کہ بتا دیا گیا کہ یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو احساس دلایا جا چکا ہے اب کوئی یتیم دروازے پر آئے تو اس کو مت مت جھڑکیے ڈانٹیے پوری دنیا میں اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غریبوں سے محبت کرنے والا یتیموں سے محبت کرنے والا پریشان حالوں سے ہمدردی رکھنے والا کوئی شخص مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیدا نہیں کیا گیا آپ کے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اسلام کی پشت پناہی کی خدمت انجام دی اپنے بھتیجے محمد سے غیر معمولی عقیدت رکھتے تھے انہوں نے اپنے بتیجے محمد کی شان میں عربی زبان میں قصیدہ لکھا اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ وہ اب ہی الرامی کہ یہ گولا چٹا انسان ایسا ہے کہ جس کے چہرے کی برکت سے آسمانوں سے بارش برستی ہے اور یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے بیواؤں کا سہارا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے جمعہ کے دن آپ کی تقریر کے درمیان ایک دیہات کا انسان کھڑا ہو گیا ایک دیہات کے رہنے والا شخص اور اس نے کھڑے ہو کر کہا حلق المارو وجعل یا رسول اللہ اللہ کے رسول قہد پڑ گیا ہے بارش رک گئی ہے اہل و عیال ہلاک ہو رہے ہیں اور مال تباہ و برباد ہو رہا ہے آپ اللہ سے بارش کی دعا فرما دیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اللہ بارش نازل فرما ابھی آپ نے دعا کے الفاظ ختم نہیں فرمائے تھے کہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہوئی جمعہ کی نماز بھی ہو گئی بارش برستی رہی اب جب لوگ مسجد سے نکلنے لگے تو بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے تھے تلاش کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد سے نکلنے کے ارادے سے آگے بڑھے آپ نے لوگوں کو بھاگتا ہوا دیکھا بارش سے بچنے کے لیے تو آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ آج کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے کاش آج جب وہ طالب زندہ ہوتے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ابو طالب کے بیٹے ہیں یہ جملہ سن کر انہوں نے حضور سے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ اس لیے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے والد اگر زندہ ہوتے تو آج اپنے شیر کا مزداب دیکھ کر خوش ہوتے کہ وہ اب یہ تسکل غما ہو بھی بجے گی کہ اس گورے چٹے انسان کے چہرے کی برکت سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا اشارہ اسی طرف ہے کہ آج اگر وہ ہوتے تو یہ دیکھ کر خوش ہوتے کہ اللہ نے میری دعا کی برکت سے موسلا دھار بارش برسائی تو ابو طالب نے کہا کہ یہ شخص وہ ہیں جو یتیموں کی پناہ گاہیں بیواؤں کا سہارا ہیں اس دنیا میں یتیموں کا دکھ درد محسوس کرنے والا کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیدا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ یتیموں کا خیال فرماتے تھے کہ آپ تشریف فرمائیں ایک شخص آئے آ کر کہا اللہ کے پاک رسول میرا بیٹا چھوٹا بچہ ہے کئی سال عمر ہے کئی دن سے کھو گیا ہے بہت تلاش کرنے کے باوجود بچہ نہیں مل رہا ہے اس کی ماں کا روتے روتے برا حال ہے میں بھی بہت پریشان اور غمزدہ ہوں اللہ کے پاک رسول اب آخری سہارا آپ کی دعا ہے آپ دعا فرما دیجئے کہ میرا بچہ صحیح سالم مجھ کو واپس مل جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر اس باپ کو خبر دی کہ ارے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بچہ تو فلاں باغ میں اپنے ہمجوریوں کے ساتھ کھیلتا ہوا مل گیا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا بچہ محفوظ ہے اور صحیح سالم ہے یہ سن کر اس باپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور وہ بہت تیزی سے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور جانے لگے کچھ دور جا چکے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر ان کو واپس بلایا اور کہا کہ دیکھو تم اپنے بچے کے پاس جا تو رہے ہو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہاری اولاد تمہاری طرف لوٹا دی اللہ نے بحفاظت تمہارا بچہ تم کو واپس کر دیا لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ جب تم باغ میں پہنچو گے اور تمہارا بچہ تم کو نظر آئے گا تو تم اپنے بیٹے کا نام لے کر کر پکارنا پکارنا بیٹے کو بیٹا کہہ مت نام لے کر پکارنا انہوں نے کہا جیسا آپ کا حکم ہوگا میں اس کے مطابق عمل کروں گا لیکن اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا بیٹا ہی تو ہے میری اولاد ہی تو ہے اگر میں بیٹا کہہ کر بھی پکاروں تو کیا ہر ایک کی بات ہے میری اولاد ہے میرا لخت جگر نور نظر ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتنی باریک بات ارشاد فرمائی